بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آج ڈفرینشیل ایکویشن کے تھرڈ لیسن کے ساتھ حاضر ہوں آج کے لیسن میں ہم نے کیا پڑھنا ہے وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں لیکن پہلے آپ کو یہ جان کر یا دیکھ کر خوشی ہو رہی ہوگی کہ ایک نیا گیجٹ نیا ٹول ہمارے پاس آیا ہے اس کے اسے پلازما اسکرین کہتے ہیں جو میرا لیکچر لیپ ٹاپ پہ یا کمپیوٹر پہ موجود ہے وہ کمپیوٹر ملٹی میڈیا کے ساتھ براہ راست آپ کے پاس اس کے ذریعے آ جائے گا تو اس سے ہمیں مدد ملے گی کہ ہم اپنی چیزوں کو آپ کے پاس آسانی کے ساتھ ویزیبلی آپ کو دکھا سکیں اور خاص کر کے جب میتھمیٹکس پڑھ رہے ہوں تو یہ ہمیں بڑی مدد دے گی آج کا جو لیسن ہے جیسے آپ نے اسکرین پہ دیکھ لیا ہوگا ڈفرینشیل اکویشنس کے بارے میں ہے کون سے ڈفرینشیل اکویشنس کے بارے میں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں لیکن پہلے تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ ہم نے پچھلے دو لیسنس کے اندر کیا کچھ پڑھا ہے اور کیا کچھ چیزیں ہمیں یاد ہونی چاہیے لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں مجھے امید ہے کہ آپ کے پاس پینسل ہوگی نوٹس آپ کے پاس موجود ہوں گے اور کاپی یا کوئی ایک پیپر ساتھ رکھا ہوا ہوگا کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا یہ کون سا میتھمیٹکس ہے یہ میکینکل سارٹ آف میتھمیٹکس ہے یہ بڑا آسان لگتا ہے جب کوئی دوسرا آدمی کر رہا ہوتا ہے لیکن مشکل ہو جاتا ہے جب آپ خود کرنے بیٹھتے ہیں میں نے پہلے لیسن میں مثال دی تھی کس کی جس میں ہم گاڑی کا ٹائر چینج کرتے ہیں بڑا آسان لگتا ہے کہ جس وقت کے ڈرائیور ٹائر چینج کر رہا ہوتا ہے اگر پنچر ہو جائے خدا ناخواستہ لیکن اگر خود کرنا ہمیں پڑ جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے اسی طریقے سے ڈفرینشیل اکویشن جو ہوتی ہے جس وقت خود سالو کرنی پڑتی ہے تو مشکل ہو جاتی ہے جب میں سالو کر رہا ہوں گا یا آپ کے پاس اسکرین پہ آ رہی ہوگی تو آپ کو بڑی آسان اور سہل لگ رہی ہوگی تو میری آپ سے ونس اگین ایڈوائز ہے سجیشن ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں پینسل پکڑ لیں نوٹ سنبھال لیں تاکہ ہم آگے چل سکیں اسٹارٹ کرتے ہیں ہم ڈفرینشیل اکویشنز کے بارے میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آج ڈفرینشیل اکویشن جو ہم کریں گے وہ پہلے ہی میتھڈ والی ہے کون سی فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشنس ہیں اب فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن جب میں نے بتائی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اندر d y by d x کا سیکنڈ ڈیریویٹو نہیں ہے اس میں پہلا ڈیریویٹو ہے یعنی d y by d x is equal to something ہو سکتا ہے یا آپ کے پاس اسی قسم کی کچھ اکویشن ہوں گی جس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے میں نے بتایا تھا کہ اس کو سالو کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں تو پہلا آسان طریقہ جو بتایا تھا وہ کون سا تھا یاد ہوگا آپ کو ہاں ہم آج وہی کریں گے ویریبل سیپریبل میتھڈ پہلے اس کے بعد کوشش کریں گے اس کی ایگزامپلس کریں ایگزامپل کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو پریکٹس ہو جائے جتنے بار بار آپ اس کو کریں گے اتنا یہ چیز آپ کے لیے آسان اور سہل ہو جائے گی اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی ہمارے پاس یہ ویریبل سیپریبل لاسٹ ٹائم اس کے ہم نے کچھ ایگزامپلس کی تھیں یاد آیا نا جس کے اندر ہم نے ویریبلس کو الگ الگ کر دیا تھا کیسے کیا تھا اکویشن جو ہمارے پاس تھی اس کے اندر ایک طرف ہم نے ایک ویریبل رکھ لیا تھا اور دوسری طرف ہم نے دوسرا ویریبل رکھ لیا تھا یعنی ہم نے کوشش یہ کی تھی جو ہمارے پاس ڈپینڈنٹ ویریبل تھا یعنی y y is a dependent variable اس کو ہم نے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لے گئے تھے اور جو ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل تھا اس کو ہم نے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ رکھ لیا تھا اب یہ تو ہمارے پاس اکویشن تھی لیکن اس کے بعد کیا کیا تھا تو بیسیکلی جب ہم نے الگ الگ کرنے کے بعد اس کو انٹیگریٹ کیا تھا تو آپ یہ جان لیجئے کہ یہ ہم جو فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن کر رہے ہیں اس کے اندر زیادہ تر انٹیگریشن انوالو ہوگی اسی لیے میں نے پہلا لیسن جو آپ کے ساتھ گزارا تھا پہلے لیسن میں ڈسکس کیا تھا اور آپ کو بہت سارے فارمولے بھی بتائے تھے وہ اسی لیے بتایا تھے کہ آج بھی استعمال ہوں گے اور جب تک کہ ہم فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن کرتے رہیں گے اس وقت تک یہ سارے فارمولے استعمال ہوتے رہیں گے تو گائے بگائے آپ اپنے ان فارمولوں کو دیکھتے رہیں اور یاد کرتے رہیں تاکہ ڈفرینسن یا differential equation sorry differential equation کو جب ہم سالو کریں گے تو اس کے اندر کس طریقے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں now let start with today's chapter today's article today's subject that is variable separable now let start with this one اب ہمارے پاس ایک آپ نے دیکھا کہ یہ کیا چیز آ گئی d y by d x is equal to function of x and y this is a function of x and y یہ اس میں ایکس بھی شامل ہوگا اس کے اندر وائی بھی شامل ہوگا اب اس وقت یہ جو اکویشن ہے یہ ایک جنرل فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن کی فارم ہے اس سے گھبرائے مت ڈرے مت یہ فنکشن آف ایکس وائی کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹینجنٹ ایکس خالی ہو سکتا ہے لاگ ایکس ہو سکتا ہے x square plus y square ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ جو ڈفرینشیل اکویشن ہے اس کو ہم اپنے فارم میں کیسے چینج کرتے ہیں لیٹ سی دیٹ ون اب میں نے اس کو کیا کیا d y by d x equal to h x g y کر دیا کیا مطلب ہے کہ وہ جو فنکشن تھا اس کو دو حصوں میں توڑ دیا دو حصوں کو الگ الگ کر دیا کہ جس میں ایک طرف خالی ایکس ہے اور دوسری طرف خالی آپ کے پاس وائی ہے اب یہ دیکھیں ہم نے سیپریٹ کر دیا الگ الگ کر دیا اب جب ہم نے الگ الگ الگ کر دیا تو ہمارے لیے یہ آسان ہو گیا ذرا اس کو غور سے دیکھیں تو کیا لکھا ہوا ہے آپ کے پاس d y by d x g y h x is a function of x اس کے اندر سارے جتنے بھی ویریبلس ہوں گے وہ ایکس کے اندر ہوں گے اس کے ساتھ آپ کا کوئی بھی وائی موجود نہیں ہوگا جبکہ یہ جی وائی جو ہے آپ کے پاس اس کے اندر سارے جو بھی ہوں گے اس کے اندر وائی موجود ہوگا کوئی ایکس نہیں ہوگا اگر کسی طرح سے آپ یہ نہیں کر سکیں گے تو یہ ویریبل سیپریبل نہیں کہلایا جائے گا وہ ہم بعد میں اسٹڈی کریں گے وہ بعد میں دیکھیں گے لیکن اس وقت ہم اپنا یہ جو خاص سبق ہے اس میں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے اگزامپل ہم نے پہلے بھی کیے تھے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا اسٹیپس ہوں گے کس طریقے سے کریں گے لیٹ اسٹارٹ یہ آپ کے اسکرین پہ دیکھیں ایک چیز آ گئی کیا چیز آ گئی بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے پاس جو رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر تھا جی وائی تھا اس کو ہم نے کیا کیا اکویشن کے رول کے مطابق اکویشن کے قواعد کے مطابق اس کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لیا ساری آپ کے پاس دیکھیں وائی لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پر کیا چیز ہے آپ کے پاس ایکس ہے یہ آپ کے پاس کیا چیز آ گئی ہمارے پاس جو ہمارے پاس وہی چیز آ گئی جو ہم حاصل کرنا چاہ رہے تھے کیا حاصل کرنا چاہ رہے تھے کہ ویریبلس کو سیپریٹ کر لیں اب ہم نے کیا کرنا ہے سمپل سی بات ہے یہ وہی فرسٹ ایئر کی یا سیکنڈ ایئر کی آپ کے پاس یا آپ کے پاس فرسٹ سیمسٹر کی سمپل سی کیلکولس ہے کہ دونوں سائڈ پہ آپ الگ الگ انٹیگریٹ کر لیں گے آپ کے پاس جواب آ جائے گا سمپل سی one over g y d y کو انٹیگریٹ کریں with with respect respect to to y ادھر رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایکس انٹیگریٹ کر لیں الگ الگ دو سوال انٹیگریشن کے ہیں ان کو اکویشن کے ساتھ کریں آپ کے پاس جواب آ جائے گا جواب کس طریقے کا آئے گا ذرا دیکھتے ہیں جواب ہمارے پاس آ گیا g y is equal to h x کیوں یہاں سارے کے سارے وائی میں فنکشن آئے گا نا ادھر ایچ ایکس آ گیا اور آپ کے پاس سی ایک کانسٹنٹ آ گیا اس کے اندر ایک کانسٹنٹ آف انٹیگریشن لگایا میں نے دو کانسٹنٹ آف انٹیگریشن نہیں لگائے آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی ایک کانسٹنٹ آف انٹیگریشن لگا سکتے تھے سپوز کر لیں سی ون ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی ایک کانسٹنٹ آف انٹیگریشن لگا لیں وہ سپوز کر لیں سی ٹو ہے لیکن اب لیفٹ ہینڈ سائڈ سے سی ون کو باہر سوری رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لے کے جائیں تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا c two minus c one اب c two minus c one کیا ہے یہ دوبارہ سے ایک کانسٹنٹ ہے وہی میں نے یہاں پر سی لکھ لیا ہے تو یہ جناب آپ کے پاس سولوشن آ گیا یہ آپ کے پاس کیا چیز آ گئی یہ آپ کے پاس حل آ گیا کس چیز کا حل آ گیا ایک ڈیفرینشیل اکویشن کا جس کے اندر ہم ویریبلس کو سیپریٹ کرتے ہیں اب کیا ہے g y is equal to h x plus c بڑا آسان تھا بڑا سمپل تھا میکینکل تھا لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا میکینکل وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ نے بار بار ہاتھ سے کرنا ہوتا ہے دو طرح کے میتھمیٹکس ہوتے ہیں دوبارہ بتاتا چلوں ایک ایبسٹریکٹ میتھمیٹکس ہوتا ہے اور دوسرا میکینکل میتھمیٹکس ہوتا ہے تو یہ جو ڈیفرنشیل اکویشن ہے میکینکل میتھمیٹکس ہے میکینکل میتھمیٹکس آپ نے بہت سارے پڑھے ہوں گے سارے جو ڈفرینسیشن تھی ساری انٹیگریشن تھی میکینکل تھی کیونکہ آپ نے اس کو بار بار کیا لیکن الجبرا میں شاید آپ نے گروپس وغیرہ پڑھے ہوں گے یہ ایک ایبسٹریکٹ میتھمیٹکس کی ایک فارم تھی یہ جو لاجک آپ نے شاید پڑھی ہو یا اسٹارٹ کر رہے ہوں یہ بھی ایک ایبسٹریکٹ میتھمیٹکس کی فارم ہے لاجک سے یا منتق سے ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آتا ہے ایک بچہ جب آپ ایم ایس سی میتھمیٹکس کرنے کے بعد یا میتھمیٹکس میں کوالیفائی کرنے کے بعد اپنے گھر گاؤں میں پہنچا تو صبح صبح بڑا خوش اپنے ابا جی کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا ابا جی نے پوچھا بیٹا آپ نے کیا سیکھا اس نے کہا میں نے لاجک سیکھا منتق سیکھی اس نے کہا وہ کیا چیز ہوتی ہے اس نے کہا منتق کے روح سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ جو آپ کے پاس ایک انڈا جو آپ کھا رہے ہیں یہ ایک نہیں دو انڈے ہیں تو اس نے کہا آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں اس نے کہا میں منتق کی روح سے ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ ایک کی بجائے دو انڈے ہیں اس کے بعد نے اس کو بات کو کچھ سمجھا نہیں سمجھا اس نے کہا کہ بیٹا میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ انڈا تو میں کھا لیتا ہوں اب آپ بیٹھ کے دوسرا انڈا جو آپ پروف کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ کھاتے رہیں تو یہ بھی ایک قسم کی منطق ہوتی ہے جو شاید آپ کو کچھ دیر کے بعد کسی وقت کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں پروف کرنا پڑے گی جس کے اندر ورچوئل یا ورچولیٹی آتی ہے ریئل ورچولیٹی کی بات ہوتی ہے میں زیادہ بحث میں نہیں جا رہا کیونکہ آپ خود ورچوئل یونیورسٹی کے طالب علم ہیں ورچوئل یونیورسٹی میں آپ پڑھ رہے ہیں آج آپ کیا کر رہے ہیں نئی پلازما اسکرین استعمال کر رہے ہیں اب ہم آتے ہیں دوبارہ سے کس کے اوپر اپنے سبجیکٹ کی طرف وہ سبجیکٹ کیا ہے ڈفرینشیل اکویشن کا سولوشن کون سا سولوشن یہ ہم دیکھتے ہیں کون سا solution we try to find let's take one example we will do quite a few example here let's take the first example یہ بڑی چھوٹی سی ایگزامپل ہے d y by d is equal to y square minus one by x boundary condition جو میں نے اس دن بتائی تھی کہ y one is equal to two two کو ہم نے سالو کرنا ہے اس کو ہم نے حل کرنا ہے کس طریقے سے حل کرنا ہے جو میتھڈ ہم نے بتایا ہے ویریبل سیپریبل فارم کے ساتھ let's try to solve this equation کیسے کریں گے اس کو آپ اس کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے ایکس کو ایک طرف رکھنا ہے وائی کو دوسری طرف لے کے جانا ہے یہ مٹیریل ہے کہ آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کون سا رکھیں یا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کون سی کون سا ویریبل رکھیں لیٹس ڈو اٹ ہاں بھائی کیا یا نہیں کیا دیکھیں کیا جواب آتا ہے d y by y square minus one is equal to d x by x اب یہ آپ کے پاس ڈفرینشیل اکویشن ختم ہو گئی تقریباً یہ انٹیگریشن کا سوال آ گیا کون سا سوال آ گیا جس میں آپ نے لیفٹ ہینڈ سائڈ کو الگ انٹیگریٹ کرنا ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ کو الگ انٹیگریٹ کرنا ہے اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے وی ہیو ٹو انٹیگریٹ صرف ہم نے انٹیگریشن کا سائن دونوں سائڈ پہ لگایا ہے ہمارے پاس آ گیا d y by y square minus one کو انٹیگریٹ کریں یہ بڑا اسٹینڈرڈ فارمولا ہے جو آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو کتاب میں سے دیکھ لیں ایک دفعہ پھر فارمولوں کی کتاب میں سے دیکھ لیں رائٹ ہینڈ سائڈ کا تو بڑا سمپل سا انٹیگریشن ہے ڈی ایکس بائی ایکس کو یہ آپ نے بہت دفعہ کیا ہے سمپل سا لاگ نیچرل ایکس آتا ہے اس کو لیفٹ ہینڈ سائڈ کو اگر دیکھیں دوبارہ سے ٹرائی کر لیں ایک دفعہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں کیا جواب آیا کیا جواب یہی آ رہا ہے جی یہی جواب آنا چاہیے آپ کے پاس half log natural y minus one over y plus one is equal to log natural x plus constant c اس وقت ایک ہی کانسٹینٹ ہم نے سی رکھا ہے میں نے پہلے بتایا تھا کہ دونوں سائڈ کو انٹیگریٹ کرنے کے بعد آپ ان دونوں کانسٹینٹس کو ابزارو کر سکتے ہیں اور ڈفرینشیل اکویشن میں ہم نارملی ایک ہی کانسٹینٹ لکھتے ہیں اب جناب اس کے اندر کیا کریں گے دوسری کنڈیشن اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کون سی کنڈیشن اپلائی کریں گے جو ہمارے پاس پہلے دی ہوئی تھی کیا کنڈیشن دی ہوئی تھی y at x equal what was the value let is c کیا ویلو ہے the value of y at x equal تو اس کے اندر ذرا لگائیں اس کے اندر کنڈیشن تاکہ یہ آپ کے پاس سی کی ویلو کچھ آئے کیوں کانسٹنٹ آف انٹیگریشن کی ویلو ہم معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا دس کانسٹنٹ آف انٹیگریشن یہ جو کانسٹنٹ آف انٹیگریشن ہے اس کو ہم معلوم کریں گے دیکھیں آپ کے پاس پانچ سیکنڈ ہے سات سیکنڈ ہے کر لینا چاہیے کر لیا کیا جواب یہی آتا ہے جی یہی آتا ہے سی کی value half log natural one by three C is equal to half log natural one by three جب یہ جواب آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ سی کی ویلو دوبارہ سے جو آپ کے پاس سولوشن آیا تھا اس کے اندر سبسٹیچیوٹ کر دیں جب سبسٹیچیوٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا جواب آتا ہے کیا جواب یہی آ رہا ہے نہیں آ رہا کیوں نہیں آ رہا اس لیے نہیں آ رہا آپ کے پاس جواب کہ آپ نے شاید جواب ایکس اور وائی الگ الگ نہیں کیے ہوں گے اس میں میں نے جواب جو سبسٹیچیوٹ کیا جواب جو حاصل کیا کہاں سے کیا حاصل وائی میں I have try to express my answer in terms of x keeping y on left hand side یہ ہمارے پاس اس کا جواب آیا کیا جواب آیا سولوشن آف دس ویری ڈیفلشن تھری مائنس ایکس اسکوائر اتنا سمپل سا سوال تھا تین منٹ سے سات منٹ کے دوران ہم نے حل کر لیا امید ہے کہ آپ نے بھی کر لیا ہوگا اگر نہیں کیا ہے تو دوبارہ پھر کر لیجیے گا دوبارہ کیجیے گا یہ آف اینڈ آن کرتے رہیے گا اب now we come to the second example second example کیا ہے یہاں پر دیکھیں آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے second example is d y by d t is equal to one plus one over y square بہت آسان سی ڈفرینشیل اکویشن ہے سیکنڈ ایگزامپل ہمارے پاس ہے جس کے اندر آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل ٹی ہے اور ڈیپینڈنٹ ویریبل وائی ہے اس کے اندر بھی بظاہر نظر آتا ہے کہ ہم ویریبل کو الگ الگ کر سکتے ہیں سیپریٹ کر سکتے ہیں کیا کریں گے ایک طرف وائی کریں گے اور دوسری طرف ہم ٹی کو لے کے جائیں گے اب اب ٹرائی کریں شاید ہو جائے خود ہو جائے نہیں ہوتا تو ہم خود یہاں پہ بھی دیکھ لیں گے let start solving this very equation کیسے d y by one plus one over y square d y by one plus one over y square یہ سارے کا سارا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ٹی تو ہے ہی نہیں تو صرف ڈی ٹی کو ادھر شفٹ کر دیں گے یہ ہمارے پاس ایک ڈفرینشیل اکویشن آئے گی جس کے اندر ہم نے ویریبلس کو سیپریٹ کر دیا جس کو ویریبلس کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ سارے کا سارا وائی ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس ٹی آ گیا اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ڈفرینشیل اکویشن کیا بنی ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس d y by one plus one over y square to d t اب یہاں پر ایک انٹیگریشن کا سائن لگا ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی انٹیگریشن کا سائن لگنا چاہیے تھا لگا دیتے ہیں ابھی اور ہم اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیسے سالو کریں گے پہلے ہم اس کو جو ہمارے پاس one plus one over y square ہے آپ کہیں کسی پیپر پر کسی جگہ پر بھی الگ اس کو سالو کر لیں اور سمپل سے انٹیگریٹ کر لیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس ڈی ٹی ہے اس کو بھی آپ نے انٹیگریٹ ہی کرنا ہے اس کو کیا کرنا ہے آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہے ہمارے پاس جواب کیا آتا ہے یہ میں نے آپ کے لیے آپ کی سہولت کے لیے one over one plus y one one over plus one over y square کو انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی ہے فریکشن کو سالو کرنے کی کوشش کی ہے تو الٹیمیٹلی جو جواب آتا ہے وہ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے ہمارے پاس جواب آتا ہے y minus tan inverse y y minus tan inverse y is equal to t plus c یہ جناب آپ کے پاس سولوشن آ گیا کس ڈفرینشیل اکویشن کا جو ہم نے ایگزامپل میں لی تھی اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے کانسٹنٹ آف انٹیگریشن آیا ہے اس کانسٹنٹ آف انٹیگریشن کو اگر آپ کے پاس کنڈیشن دی ہوئی ہیں تو آپ سالو کر سکتے ہیں ادر وائز یہ ایک سولوشن کی فارم ہے اس فارم کو اور طریقے سے بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اگر چینج کرنا چاہیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اب ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھرڈ ایگزامپل دو ہم نے سالو کر لی ہیں let's try to solve the third example with the help of variable separable form if you can separate the variables ہمارے پاس یہ اکویشن ہے d y by d t is equal to one plus t square plus y square plus t square into y square یہ ایک دیکھنے میں تو بڑی لمبی سی اکویشن لگ رہی ہے لیکن اتنی لمبی ہے نہیں اس کے ساتھ ایک کنڈیشن بھی دی گئی ہے ہمارے پاس کہ y at zero the value of y at x equal to zero is equal to one یہ ہمارے پاس ایک ڈفرینشیل اکویشن ہے اس کو سالو کریں اس کو ٹرائی کریں دیکھیں گے کیا آتا ہے اب ایک دو سیکنڈ لے لیں دو تین منٹ لے لیں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے لیکن ہم اس کو سالو کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ کیسے اس کو سالو کرتے ہیں اب اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو سالو بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے کیا کریں گے اس کو ہم فیکٹرائز کر لیں گے رائٹ ہینڈ سائڈ اگر آپ دیکھیں ذرا غور سے دیکھیے گا تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس کو ہم آسانی سے فیکٹرائز کرتے ہیں let's try to solve it let's try to do it let's try to revise the practice which we have been doing the last half an hour so کیا چیز آئی ہمارے پاس one plus t square plus y square plus t square y square میٹرک کی فیکٹرائزیشن ہے اس کو فیکٹرائز کر لیں آپ کے پاس آ جائے گا one plus t square into one plus y square یعنی کہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اتنے بڑا ایکسپریشن لکھا ہوا تھا اس کو ہم نے توڑ دیا دو چھوٹے چھوٹے سے ایکسپریشن کے اندر one plus t square into one plus y square at the next stage at the next step what do we get d y by one plus y square is equal to one plus t square d t اب ہم نے کیا کر دیا ویریبلس کو سیپریٹ کر دیا جب ویریبلس کو ہم نے سیپریٹ کر دیا تو ہمارے لیے تو مسئلہ آسان ہو گیا کیونکہ اس کو ہم سالو کر سکتے ہیں سالو کیسے کریں گے دونوں سائڈ کو انٹیگریٹ کر دیں گے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو d y by one plus y square لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے دیکھیں غور سے اگر آپ اس کو انٹیگریٹ کریں گے تو یہ اسٹینڈرڈ انٹیگرل ہے اس میں مشکل نہیں ہونی چاہیے let's try to see that one d y by one plus y square is equal to one plus t square into d t اب وہ کیا ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس انٹیگرل آئے گا ٹینجنٹ انورس کس چیز کا of y right hand side پہ کیا گیا آپ کے پاس ون کا integral simple t plus t square کا t cube by three plus a constant of integration c یہی جواب آیا اس جواب کو چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے پاس کیا یہ جواب آتا ہے جی ہاں ہمارے پاس یہی جواب آئے گا کیا جواب آیا y is to t t plus plus by three c اب ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ وائی وائی لکھا ہوا ہے is to t t plus by three plus c تو ہم یہ کریں گے کوشش کیونکہ تھوڑا سا آپ گھبراتے ہیں ٹینجنٹ انورس وغیرہ سے ٹریگنومیٹرک فنکشن کافی کیے ہیں کافی آسان ہے کافی سہل ہیں تو ٹینجنٹ انورس کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لے آئیں گے تو ہمارے پاس یہ کویشن تھوڑی سی سہل ہو جائے گی تھوڑی سی آسان ہو جائے گی تھوڑی سی ایزی ہو جائے گی آپ کو سالو کرنے کے لیے let try to solve it that way یہ کیا بن گئی آپ کے پاس y is equal to tangent of t plus t cube by three plus c یہ اکویشن جس میں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ y is a function of t اس میں tangent of t plus t cube by three plus c اب ہم اوریجنل کنڈیشن جو ہمارے پاس کنڈیشن دی ہوئی تھی باؤنڈری کنڈیشن دی ہوئی تھی کہ the value of y at x equal to what c اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں and we try to find a solution solution یہ تھا ہمارے پاس انیشیل کنڈیشن دی ہوئی تھی کہ y at x equal to zero equal to one اب آپ نے کیا کرنا ہے وائی کی جگہ ون رکھنا ہے ایکس کی جگہ زیرو رکھنا ہے اور آپ نے کانسٹنٹ آف انٹیگریشن جو یہاں پہ سی کی ویلو ہے وہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب آتا ہے یہاں کیلکولیٹ کیا c is equal to tangent inverse of one is equal to pi by four کیوں ٹینجن انورس ون آپ کو پتا ہے کہ پائی بائی فور کا ہوتا ہے تو ہمارے پاس کانسٹنٹ آف انٹیگریشن کی ویلو آ گئی that is pi by four یہ ہم سبسٹیچیوٹ کریں گے جو ہمارے پاس جواب آیا تھا پہلے یاد ہوگا جس میں ہم نے بار بار دہرایا تھا c is equal to tangent of t plus t cube by three plus c c کی جگہ کیا کریں گے پائی بائی فور سبسٹیچیوٹ کر دیں گے لیٹ سی اب اس کی جو ویلو پٹ کریں گے تو tangent y is equal to t plus t q by three plus pi by four آ جائے گی یا اس کو جو ہم نے سمپلر فارم میں کیا تھا وہ کیا کیا تھا let's try to see that one وہ ہمارے پاس ٹینجنٹ کو ہم نے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ شفٹ کر دیا ہمارے پاس کیا آئے گا now we will have y is equal to tangent of t plus t q by three plus pi by four یہ ہمارے پاس سولوشن آ گیا ڈفرینشیل اکویشن کا یہ کون سی ڈفرینشیل اکویشن کا آیا یہ ایک ہمارے پاس فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن کا سولوشن آیا جس کو ہم نے ویریبل سیپریبل فارم سے سالو کرنے کی کوشش کی کیوں یہ ہمارے پاس پہلا طریقہ کار تھا جس کے اندر ہم نے ویریبلس کو سیپریٹ کیا سیپریٹ کرنے کے بعد ایک ویریبل کو ایک سائڈ پہ رکھا دوسرے ویریبل کو دوسری سائڈ پہ رکھا اس کو انٹیگریٹ کیا کانسٹنٹ آف انٹیگریشن آیا ہمارے پاس جب کانسٹنٹ آف انٹیگریشن آیا تو ہم نے انیشیل کنڈیشن اپلائی کی یا باؤنڈری کنڈیشن اپلائی کی اور اسے سی کی ویلو معلوم کی جب سی کی ویلو ہم نے لگایا تو ہمارے پاس ایک پرٹیکولر سولوشن ہمارے پاس آیا اس سے پہلے جب سی کی ویلو ہم نہیں لگاتے ہیں تو ہمارے پاس اس سولوشن کو ہم کہتے ہیں جنرل سولوشن اور سی کی جتنی بھی ویلوز آپ کے پاس آئیں گی ان کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے تو اس ڈیفرنشیل اکویشن کا اس پرٹیکولر کنڈیشن کے تحت مختلف سولوشن آ سکتا ہے اور آئے گا ٹھیک ہے یہ ہم نے کیا کیا ہے ویریبل سیپریبل فارم کی کچھ اکویشن سالو کی ہیں اس کی ہم ابھی کچھ اور اکویشن سالو کریں گے آ, یہ اس لیے سالو کریں گے کہ یہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میکینکل ہے بار بار کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہر دفعہ مختلف طریقے کی اکویشن ہو سکتی ہے اور اس کو مختلف طریقے سے سالو کیا جاتا ہے جیسے میں نے مثال دی تھی آپ کو بار بار ٹائر چینج کرنے کی آج گاڑی کا ٹائر چینج کرنا یعنی کار کا کل کو آپ کو موٹر سائیکل کا ٹائر چینج کرنا ہو سکتا ہے کل کو اس کے بعد ٹرک کا ٹائر اگر چینج کرنا پڑ جائے تو پروسیجر تو سارا سیم ہے لیکن اس کے بعد وہاں پر کچھ شاید ٹولس ڈفرنٹ استعمال کرنے پڑیں گے شاید آپ کو کنڈیشنس ڈفرنٹ اپلائی کرنی پڑیں گی شاید اس کے اندر آپ کو فورس زیادہ استعمال کرنی پڑے گی اب ہم ایک نئی ایگزامپل لیتے ہیں اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ دیکھیں اور سالو کرنے کی کوشش کریں بڑی سادہ سی مثال لی ہے میں نے اور یہ اس لیے لیے تاکہ آسانی سے جلدی سے ہو سکے one plus x into d y minus y d x equal to zero بہت سمپل سی بہت سادہ سی بہت آسان سی اکویشن ہے اگر آپ اس کو الگ الگ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بہت جلدی الگ الگ ہو جائے گی یعنی اس کے ویریبلس بڑی آسانی کے ساتھ سیپریٹ ہو جائیں گے اگر آپ اس کو جہاں مائنس سائن نظر آ رہا ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لے کے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا آپ کے پاس one plus x into d y is equal to y d x one plus x into d y is equal to y d x اس کو میں چینج کرتا ہوں سلائڈ کو دیکھیے کیا یہی آئی ہے اس کے اندر ایک اور اسٹیپ ہو گیا ہے اس اسٹیپ کے اندر ہم نے ڈی وائی کو اور d y by d x کو کیسے ہم نے سیپریٹ کیا دیکھیں d y by d x one plus x d y d is equal to y over one plus x اب تو یہ بڑے آسان ہو گئے بڑے سہل ہو گئے اس کو ہم سالو کر سکتے ہیں کہ ڈی وائی بائی وائی ہو جائے گا اور d x by one plus x ہو جائے گا میں صحیح کہہ رہا ہوں ہاں شاید صحیح کہہ رہا ہوں آپ اس کو اپنی کاپیز میں اپنے نوٹس میں دیکھیں اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں اتنی دیر میں ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم کسی صورت سے سالو کریں اور سالو کرنے کے بعد کیا مراد ہے سالو کرنے سے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کو ویریبل کو سیپریٹ کرنا ہے ویریبل کو سیپریٹ کر لیں اور اس کے بعد انٹیگریشن کرنے کی کوشش کریں انٹیگریشن جب کریں گے تو آپ کے پاس کیا جائے گا ڈی وائی بائی وائی کا انٹیگریل تو بڑا آسان ہے log natural y is equal to log natural of one plus x میں چیک کرتا ہوں کیا یہی میں نے اپنی ٹرانسپیرنسیز میں آپ کی سلائڈ میں لکھا ہوا ہے let's try to see that one کیوں جی یہ دیکھیں یہی اکویشن ہے نا اس کو انٹیگریشن سے پہلے ہم نے لکھا ہے نا we go step further in that step what will be getting log nature it log nature y یہ وائی میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ ہم اس کی ایپسلوٹ ویلو لیتے ہیں لاگ نیچرل نیگیٹو نمبر کے نہیں ہوتے ہیں is is equal equal to to log log log of of natural natural natural one one plus plus plus x x y c one لکھا ہوا ہے یہ جو کانسٹینٹ ہے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ کانسٹینٹ کی بات پھر کر لیتے ہیں کہیں پہ میں سی ون لکھ رہا ہوں کہیں پہ میں سی لکھ رہا ہوں کہیں پہ بی لکھ رہا ہوں جیسے پہلے بھی میں نے وضاحت کی ہے کہ یہ آپ کے پاس کانسٹینٹ ہے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آربیٹری کانسٹنٹ ہے اور اس کی کنڈیشنز یہ اس کی ویلیو ان کنڈیشنز پہ ڈیپینڈ کرے گی جو کہ آپ کو شروع میں دی بھی گئی ہوں گی سوال کے اندر یا جہاں سے جس انوائرمنٹ میں جس ماحول میں ہم سوال کو اسٹڈی کر رہے ہوں گے یا کسی پرابلمس کو کسی ایشو کو وہاں پر ڈسکس کر رہے ہوں گے اب آگے چلتے ہیں فردر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے کمنگ بیک ٹو جی ہم نے چینج کیا اور چینج کرنے کے بعد y is equal to c into one plus x آ گیا اب یہ y is equal to c کہاں سے آ گیا اس کے ساتھ c into one plus x کہاں سے آ گیا وہاں تو آپ کے پاس لکھا ہوا تھا log natural y is equal to log of one plus x plus c one تو میں نے کہا سی ون ایک کانسٹینٹ تھا ابھی میں نے بتایا کانسٹینٹ ہے سی ون کو میں نے سپوز کر لیا کہ یہ لاگ نیچرل آف سی کے برابر ہے لاگ نیچرل آف سی کے برابر ہے اب لاگ کی وہ پراپرٹی جو کہ ہم نے بہت شروع میں میٹرک میں یا ایف ایس سی میں پڑھی تھی یہاں لگائیں اس کے اوپر جب ان پراپرٹیز کو آپ نے لگایا کون سی پراپرٹیز لگائی log m into log log m plus log n is equal to log m n یاد ہے ہے ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے پاس تھی ایک دوسری پراپرٹی کہ log m by n is equal to log m minus log n یہی پراپرٹی ہم یہاں لگائیں گے اور اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا جواب آتا ہے جناب اس کے پاس جواب اس کے بعد جواب وہی آتا ہے جو ہم نے پہلے لکھا تھا y is equal to c into one plus x یہ تو بڑی آسان سی اکویشن آ گئی بڑی آسان سی بڑا آسان سا جواب آ گیا y is equal to c into one plus x لیکن یہ جیسے میں نے بتایا کہ سی کی ویلو آپ کو ڈیٹرمن سی کی ویلو آپ معلوم کر سکتے ہیں انیشل کنڈیشن سے یا باؤنڈری کنڈیشن سے تو یہ ایک ہم نے دوسری اگزامپل سالو کی ہے بڑی آسان سی بڑی سہل سی یہ ہر کتاب کے اندر ہر جگہ پر آپ کو ملے گی لیکن اس کی اپلیکیشنس کافی زیادہ ہیں ابھی ہم بعد میں دیکھیں گے کہ اس کی اپلیکیشنس کہاں پر ہے کس جگہ پر ہے یہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو جتنے بھی ہم نے اگزامپلس کی ہیں بڑی سادہ سی ہیں سمپل سی ہیں یہ مت سمجھیے گا کہ اسی طرح کی سمپل اور آسان سی اکویشنس ڈفرینشیل اکویشنس ہیں میں نے ان کو معصوم ضرور کہا ہے لیکن جن جن انوائرمنٹ میں یہ ڈیولپ ہوتی جائیں گی اتنی ہی یہ مشکل ہوتی چلی جائیں گی تو ہم اور کچھ ایگزامپل سالو کرنے کی کوشش کریں گے ان ایگزامپلس کے اندر ڈفرینٹ کنڈیشنس لگانے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کسی وقت ذرا سی کنڈیشنس چینج کریں گے یا ذرا سا اس کو اکویشن کو ویری کریں گے تو اس کے سولوشن میں کتنا بڑا امپیکٹ آ سکتا ہے یہی جو آئندہ ایگزامپلس میں کرنے والا ہوں دو تین اس میں شاید یہ فرق کچھ واضح ہو جائے اب ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں یہ جو ایگزامپل میں لینے والا ہوں یہ دیکھنے میں آپ کو بہت بڑی نظر آئے گی لیکن گھبرائیے نہیں یہ اتنی مشکل اگزامپل نہیں ہے یہ اسی طریقے سے سالو ہوگی جس طریقے سے پہلے آپ نے ایگزامپلس اور سالو کی ہیں یا دیکھی ہیں آ, اس کے اندر بھی طریقہ کار وہی ہوگا کہ آپ نے ویریبلس کو الگ الگ کر دینا ہے سیپریٹ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر جب اکویشن بن جائے جس میں ویریبل سیپریٹ ہوں تو آپ نے صرف انٹیگریٹ کرنا ہے کانسٹنٹ آف انٹیگریشن لگانا ہے and that will be your solution let's try to see what the example is and how we are going to solve that one یہ ایگزامپل دیکھنے میں تو لمبی نظر آ رہی ہے but it's not that difficult it will be very simple and it will be very obvious once you start separating the variables first of all at see کہ کیا لکھا ہے x into y four d x plus y square plus two into e to the power minus three x d y is وائیو ٹو زیرو اب یہ ایک اکویشن ہے جس کے اندر ہم ایک سائڈ پہ ایکس کو لے کے آئیں گے ایک سائڈ پہ وائی کو رکھیں گے اور اس کے بعد پھر انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کریں گے یہ اسٹیپس تین چار پانچ ہوں گے سلولی اینڈ گریجولی ہم کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہوتا ہے کیا جواب آتا ہے سیکنڈ اسٹیج میں سیکنڈ اسٹیپ میں میں نے یہ کیا ہے کہ d y by d x is equal to x with negative sign e to the power minus three x نہیں ہے اب یہاں پر e to the power three x ہے کیونکہ اس کو ہم نے دوسرے سائڈ پہ شفٹ کیا ہے ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو تین چار اسٹیپ الگ الگ کر کے دیکھ لیں but it is d y by d s equal to minus x into e power three x multiplied by y four over y square plus two اب یہ دو فیکٹر ہو گئے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک فیکٹر جو ہے نا ایکسکلوسلی جس کے اندر ایکس ہے دوسرا جو فیکٹر ہے دوسرا جو کمپونیٹ ہے اس کے اندر صرف اور صرف وائی ہے تو اس کو ہم الگ کر سکتے ہیں یہ وائی کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لے جائیں گے اور ایکس کو ہم رائٹ ہینڈ سائڈ پہ رکھیں گے جب ہم یہ چیز کرتے ہیں تو ہم نے کیا کیا ہے once again coming back to the old sort of procedure جس میں ویریبل سیپریٹ کریں گے ویریبل سیپریٹ کرنے کے بعد انٹیگریٹ کریں گے یہ میں بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے یہ باتیں ویسے تو آبویسلی ہی آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہوں گی سمجھ میں آ گئی ہوں گی مجھے بھی سمجھ میں آ رہی ہیں لیکن بعض آدمی بھول جاتا ہے اس بھول کو ریوائز کرنے کے لیے بار بار میں آپ کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کر رہا ہوں let see what the next step اس کے بعد آپ نے کچھ اسٹیپس کرنے جیسے میں نے بتایا کہ ڈی وائی ایک طرف رکھنا ہے ڈی ایکس ایک طرف رکھنا ہے اور اس کے بعد جو وائی کے کمپونیٹس ہیں وائی کے فیکٹر ہیں اس کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ رکھیں اور ایکس کے فیکٹر کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کریں اور انٹیگریشن کر لیں جب انٹیگریشن کر لیں گے آپ تو آپ دیکھیں گے کچھ آپ کے پاس جواب اس طرح کا آئے گا اور جس کو اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا e to the power three x multiplied by three x minus one is equal to nine by y plus six by y q plus c یہ ہمارے پاس اکویشن آئے گی یہ اکویشن ہمارے پاس سولوشن آئے گا اس اکویشن کا جو ہم نے ابھی آپ کو پہلے دکھائی تھی اس کو ہم نے انٹیگریٹ کیا اور یہ ہم نے کچھ تھوڑے سے دو ایک اسٹیپ کرنے کے بعد آپ کے لیے یہ جواب لکھا ہے یہ جواب اس لیے لکھا ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا پتہ بھی چل جائے اور اس کے بعد ذہن تھوڑا سا تجسس کی طرف بھی جائے کہ کیسے آیا ہے آپ کے پاس کوئی مختلف سوال سوری مختلف جواب آیا ہوگا تو آپ کوئی بات نہیں گھبرائے نہیں اس کو کرنے کی کوشش کریں اور الٹیمیٹلی کچھ جو آپ میتھمیٹیکل آپریشن کریں گے اس کے بعد یہ آپ کے پاس ایک سلوشن آ جائے گا یہ میں نے لکھا ہے y is equal to zero اس سے کیا مراد ہے یہ ذرا غور سے دیکھیے گا تھوڑی سی دیر کے لیے میں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کو کہ آپ اس y is equal to zero کو اپنے ذہن میں سوچتے رہیں کہ کیا چیز لکھ دی ہے انہوں نے اور کیوں لکھی ہے اس کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے just wait for few minutes it will be explain to you اب ہم اور کچھ ایک آدھ ایگزامپل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں انالائز کرتے ہیں کہ تھوڑی سی چینج سے تھوڑی سی چینجز سے کیا اکویشن پہ فرق پڑتا ہے اس کے سولوشن پہ کیا امپیکٹ آتا ہے اب ہم ایک نئی ایگزامپل لیں گے اس ایگزامپل میں شاید آپ کو کچھ تھوڑی سی ڈفرنٹ چیزیں نظر آئیں لیٹ ٹیک دیٹ ون یہ ایگزامپل جو آپ کو نظر آئی ہے یہ ہے d y by d x is equal to y minus one whole square جس میں یہ ایک انیشیل ویلو پرابلم ہے کیونکہ وائی کی value at x equal to zero جب ہم نے اسٹارٹ کیا ہے تو ون ہے یہ اس کو کہتے ہیں انیشیل ویلو پرابلم یہ میں نے آپ کو سیکنڈ لیکچر میں بتایا تھا کہ وہ کنڈیشنز جو کہ اسٹارٹنگ پہ ہوتی ہیں اسے انیشل کنڈیشنز کہتے ہیں اور ایک ڈفرینشیل اکویشن اگر اکویشن کے ساتھ کسی کنڈیشن میں دی ہوئی ہے اور انیشیل کنڈیشن دی ہے تو اسے کہتے ہیں انیشل ویلو پرابلم تو یہ ایک انیشل ویلو پرابلم ہے جس کو ہم نے سالو کرنا ہے یہ تو بڑا آسان سا سوال ہے اس کے اندر ویریبل تو آٹومیٹکلی سیپریٹ ہو جائیں گے ایک ہی اسٹیپ کے بعد کیا ہو جائے گا d y by y minus one whole square is equal to d x solve کریں اس کو اس کو سالو کرنے کی کوشش کی یا آپ نے نہیں کی کریں اس کو ٹرائی کریں شاید کر لیا ہو اتنا آسان ہے کہ d y by y minus one whole square is equal to d x کیا کرنا ہے اس کو یہ جو y minus one whole square نیچے اس کو اوپر لے جائیں کیا ہو جائے گا y minus one to the power minus two into d y is equal to d x کیسے ہیں اس کو انٹیگریٹ کر لیں انٹیگریٹ کیسے کریں گے کیونکہ پاور میں اس ایک ایڈ کریں اسی سے ڈیوائڈ کر دیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا ہے ڈی ایکس ہے وہ تو ایکس ہو جائے گا یہی کیا ہے نا آپ نے شاید میں نے بھی کرنے کی کوشش کی ہے اس کا جواب دیکھتے ہیں کیا ٹرانسپیرنسی پہ یا سلائڈ پہ یا آپ کی اسکرین پہ یہ جواب آ رہا ہے یا آپ کے نوٹس میں بھی یہ جواب ہے دیکھتے ہیں کیا نظر آیا جی y minus one to the power minus two یہی کہا تھا میں نے انٹو ڈی وائی کو انٹیگریٹ کرنا ہے is equal to d x next step کیا آیا minus one over y minus one is equal to x plus c minus one over y minus one is equal to x plus c c is a constant integration اس کی ویلو ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کب ویلو معلوم کریں گے جبکہ ہمارے پاس constant of integration when y at x to to zero is is given as one اس کو آپ نے سالو کر لیا ہوگا اور اس کا جواب بڑا سمپل سا آسان سا جواب آیا ہوگا y is equal to one is a solution of this very differential equation یہی ہمارے پاس کنڈیشن دی ہوئی تھی یہی ہمارے پاس سولوشن آیا ہے یہ ہمارے پاس جو جواب آیا ہے یہ بڑا سمپل سا ہے لیکن اس کو ہم فردر اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس اگر کنڈیشن تھوڑی سی ویری کریں کنڈیشن تھوڑی سی چینج کریں تو ہمارے پاس جواب کیا آتا ہے یہ ہم اس کا ایک اسپیشل کیس لیں گے and we will try to solve that very equation یا اس کنڈیشن کے تحت کیا جواب آتا ہے دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے یہ میں نے اب y0 zero is equal to one کی بجائے 1.01 لیا ہے تھوڑی سی ویریشن کی ہے اور تھوڑی سی اس کو ون سے بڑھا کے ون پوائنٹ زیرو ون یہ ویریشن کیوں آئی ہے اور اس کی کیا وجہ ہے یہ جس وقت ہم اس کی انٹرپریٹیشن دیکھیں گے تو اس وقت ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے لیکن فار دا ٹائم بینگ آپ دیکھیں کہ یہ اگر وائی کی ویلو جب ایکس کی ویلو آپ زیرو رکھ رہے ہیں ون پوائنٹ زیرو ون رکھ کے دیکھیں تو کیا جواب آتا ہے is equal to one point zero one x equal to zero will give you one over y minus one with negative sign that will be equal to x minus hundred یہ دو ایک اسٹیپ میں نے اکٹھے کیے ہیں دو ایک اسٹیپ اس کو اسکپ کیے ہیں آپ اس کو کر لیجیے گا اگر نہیں ہے تو پھر دوبارہ سے کسی وقت مجھے ای میل کے ذریعے چیک کر لیجیے گا I'll try to explain to you کہ یہ کیسے آیا ہے لیکن بڑا سمپل سا ٹریویل سا ہے اور انشاءاللہ شاء آپ خود کر لیں گے اب اس کی اگر آپ جواب دیکھیں تو کیا جواب آتا ہے y is equal to one plus one over one hundred minus x یہ جناب بڑا سادہ سا جواب آ گیا اب یہ جواب اور اس جواب میں بڑا فرق تھا کون سے جواب میں جس میں ہم نے y is equal to one solution نکالا تھا ون پوائنٹ زیرو ون کرنے کے بعد ہمارا جواب یہ ڈفرنٹ آتا ہے تو اس سے ایک چیز نکلتی ہے کیا چیز نکلتی ہے جب بھی چھوٹی سی کنڈیشن آپ چینج کرتے ہیں تو آپ کے پاس سلوشن مختلف آتا ہے یہی چیز ہم زندگی میں بھی کرتے ہیں یہی چیز دنیا کے اندر بھی کرتے ہیں اور ایوری ڈے لائف کے اندر بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کسی وقت کوئی چیز خریدنے جائیں مثال کے طور سے آپ نے کوئی چیز خریدی اس کی قیمت ایک ہزار روپے ہے اور آپ کے پاس نو سو ننانوے روپے ہے تو دکاندار اس کو ایکسپٹ کر لے گا یا اگر آپ نے ایک ہزار کا نوٹ دیا اس کو اور اس کی قیمت نو سو ننانوے ہے اور اس کے پاس ایک روپیہ نہیں ہے تو آپ شاید ایکسیپٹ کر لیں گے لیکن اگر آپ کے پاس آ, کوئی ایک چیز ہے جس کی قیمت ایک ملین ہے یا دس لاکھ روپے ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی نو لاکھ نو ہزار نو سو ہے تو آپ شاید سو روپے نہیں چھوڑیں گے تو یہ ویریشن ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کس ویریشن کے اندر کس جگہ پر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں کس وقت اس کنڈیشن کو آپ خاطر میں نہیں لاتے لیکن کسی وقت اس کنڈیشن کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے اگر آپ جہاز کے ٹائمنگس دیکھیں تو اس کے اندر ایک منٹ بڑا اہم ہوتا ہے لیکن جب آپ ریلوے کے ٹائمنگس دیکھتے ہیں تو اس میں شاید ایک گھنٹہ بھی اتنا اہم نہیں ہوتا ہے اسی طریقے سے جب آپ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک منٹ اور سیکنڈ بڑا اہم ہوتا ہے لیکن جس وقت آپ صبح اٹھ رہے ہوتے ہیں تو شاید پانچ منٹ بھی اتنے اہم نہیں ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے ڈفرینشیل اکویشن کے اندر بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس وقت کس کنڈیشن میں کیا چیز کتنی اہم ہے اور اس کی اسی امپورٹینس کے تحت ہم اکویشن کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کافی سارے کیسز آئیں گے اور یہ کیسز کو جس جس طرح سے آتے جائیں گے میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا ایک آدھ اور ایگزامپل لے لیتے ہیں تاکہ یہ جتنے کانسیپٹس ہیں ہمارے یہ کلیئر ہوتے چلے جائیں مختلف کنڈیشن میں ہم سالو کرتے ہیں اکویشنس مختلف کنڈیشن کے ساتھ ساتھ لگاتے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا حل ہوتا ہے یہ میں آپ کو کسی وقت سمولیشن کی ایگزامپل دوں گا کسی وقت ہم اور کیسز لیں گے پریکٹیکل لائف کے ڈیلی لائف کے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ کنڈیشنز مختلف کرنے میں آپ کے پاس ریزلٹ جو ہیں وہ شاید مختلف آ سکتے ہیں let's try to do another example اب یہ ایک پھر نئی ایگزامپل ہم نے لی ایگزامپل سیون ہے ہم نے اس سے پہلے چھ ایگزامپل جو کی ہیں وہ مختلف تھیں یہ بھی ایک مختلف اگزامپل ہے اس کے اندر ذرا سا نوٹ کیجیے گا اور وہ امپورٹنٹ یہ اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ پلس پوائنٹ زیرو ون ہے کیا لکھا ہوا ہے d y by d x equal square plus point zero one یہ جو ایک چھوٹا سا کانسٹنٹ ہے دیکھنے میں تو بڑا معصوم سا ہے لیکن اس سے اکویشن کے اندر آپ دیکھیے گا کیا فرق آتا ہے اگر ہم یہ پلس سائن لگائیں گے تو ایک مختلف چیز آئے گی اور اگر ہم مائنس چیز لگائیں گے تو اس کے پاس جواب ہمارے پاس مختلف آئے گا کنڈیشن وہی ہے جو پہلے تھی ہمارے پاس y at x equal to zero is equal to one یہ once again initial value problem ہے اس کو ہم سالو کریں گے اس کو سالو کیسے کریں گے وہی ویریبل سیپریبل فارم سے سالو کرنے کی کوشش کریں گے ویریبلس کو الگ کریں گے اور ایک طرف ایکس رکھیں گے ایک طرف وائی یہاں سے تو نظر یہ آتا ہے کہ ایکس تو یہاں پر ہے ہی نہیں ہم اس کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ڈی وائی کے نیچے لے کے جائیں گے اور ڈی ایکس کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ رکھنے کی کوشش کریں گے let see what is happen کیا یہی چیز آئی آپ کے پاس ہاں یہی چیز آنی چاہیے d y bracket zero point zero one whole square root یہ کیوں کیا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ زیرو پوائنٹ زیرو ون بھی میں لکھ سکتا تھا میں نے لکھا ہوگا ایک پہلے اسٹیپ میں لیکن اس دفعہ یوں لکھا ہے تاکہ وہ آپ کے پاس ایک فارمولا تھا d x over x square plus a square کون سا فارمولا ہاں یاد آ گیا جس کو انٹیگریٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس ٹیجن انورس ایکس آیا کرتا ہے اسی لیے میں نے اس کو لکھ دیا d y over under root zero point zero one whole square plus y minus one whole square is equal to d x اب یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں تو یہ آپ کو انٹیگریشن کس کا نظر آ رہا ہوگا یہ انورس کا انٹیگریشن ہے اور نیکسٹ اسٹیپ میں جب انٹیگریٹ کریں گے تو شاید ہمارے پاس اس ڈفرینشیل اکویشن کا سولوشن آ جائے لیٹس سی یہ چیز ہے اسی اکویشن کو تھوڑا سا سسٹمیٹک طریقے سے لکھنے کی کوشش کی ہے یعنی اوپر ڈفرینس ڈی وائی لکھا ہوا تھا d y is the same as d of y minus one differential of y یا d y and d y minus one is almost same ٹھیک ہے over the same thing which was previously there